تو اس کی قوم کو کچھ جواب بننا آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو آ جلا دو تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں آمان والوں کے لیے